حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں حتیٰ کہ جب اتنی کم موٹی رہ جاتی ہے کہ انہیں سورج کی روشنی اس کے آر پار نظر آنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا افسر کہتا ہے واپس چلو اس باقی دیوار کو ہم کل کھوٹ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے سے بھی انتہائی سخت کر دیتا ہے جب ان کا مقرر وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی کہ انہیں لوگوں تک پہنچنے دیں تو وہ کھو دیں گے جب وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا افسر کہے گا چلو اس کو ہم کل کھود لیں گے انشاءاللہ وہ اللہ کی مرضی کا ذکر کریں گے تو اس کی یہ برکت ہوگی کہ جب صبح کو واپس آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جیسے چھوڑ کر گئے تھے وہ اسے کھود کر لوگوں کے سامنے نکل آئیں گے اور پانی پی کر ختم کر دیں گے لوگ ان سے بچاؤ کے لیے قلع ہو جائیں گے وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو تیر خون سے تر بتر واپس آئیں گے تب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے تب اللہ ان پر گدیوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جن سے وہ ہلاک ہو جائیں گے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے اور ان پر چربی چڑھ جائے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار اسی